اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم المبارك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ جل جلالہ والوں نے اپنے جتنے عوامر اور احکامات رکھے ہیں وہ اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ ان عوامر اور احکامات کے راستے سے اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ کی ذات تو ورا الورا ہے جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری مخلوق ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس تک اللہ کی عبادت کرتی رہے تصویر اور تحمید اور تقویر بیان کرتی رہے تب بھی اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکے بلکہ اس کی ابتدا بھی نہیں کر سکے کیونکہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اول ہے تو اول کیسے ہیں تو علماء نے لکھا ہے ایسے اول ہے جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں وہ آخر ہے کیسے آخر ہے کہ جی ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جیسے اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے ایسے پوری مخلوق کی بڑائی جو ہے اور پوری مخلوق کی عبادت اور تعریف جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی عبادت کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تو اتنے بڑے ہیں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر سارے انبیاء ہیں سارے ملائکہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے انبیاء اور حضرت جبرائیل کے ساتھ سارے فرشتے قیامت کے دن کھڑے رہ کر اس بات کا اقرار کریں گے ماں بدنا کا حق کا عبادت کہ اللہ ہم تیری عبادت ایسی کر ہی نہیں سکے جیسے اس کا حق تھا اور کیوں نہیں کر سکے تو ساتھ میں سارے انبیاء کا اور ملائکہ کا یہ جملہ ہوگا ماں رفنا کا حق کا معرفت کہ جی عبادت کا حق تو اس وقت ادا کرتے ہیں جب پہچاننے کا حق ادا ہو جاتا کہ آپ جیسے ہیں ایسے پہچان ہی نہیں سکے تو ایسی عبادت کیسے کر سکیں گے جیسے آپ ہیں اس لیے انتہائی درجے سب سے بڑی عبادت کا درجہ جو ہے وہ سجدہ ہے سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے اس حضر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سجدے سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے وہ سجدے میں ہے یعنی عبادت کے سب سے اعلیٰ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا ثنا ان علیک انت کما اسمی نفسک سجدے میں پڑھے ہیں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری سنا ایسی بیان کر ہی نہیں سکتا جیسے تو ہے تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے نا اس لیے دین اور اللہ کے جتنے احکامات اور عوامل ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی ذات کا کوئی نفع ہو بلکہ وہ بندوں کے نفع کے لیے ہیں نماز بندوں کے نفع کے لیے ہیں ذکر بندوں کے نفع کے لیے ہیں زکوٰۃ اور حج روزے بندوں کے نفع کے لیے ہیں پھر ایک بات یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ جتنے عوامر ہیں نا ان سارے عوامر میں دو باتیں ہیں ایک ہے ان عوامر کے راستے سے اجر کا ملنا اور پوری امت جو ہے نا وہ صرف اسی کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ جی عوامر کے راستے سے اجر مل رہے ہیں لیکن ان عوامر کے راستے سے مقصد کیا ہے اللہ کی چاہت اور اللہ کی منشا کیا ہے اس کو آج پوری امت بھول چکی ہے اجر جو ہے نا اجر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے اللہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتے کہ بھائی اللہ کی اور اللہ کی شان کے مطابق کوئی لے سکتا ہے اس لیے ایک کا دس پھر سات سو پھر سات ہزار پھر ستر ہزار پھر سات لاکھ پھر انچاس کروڑ پھر کئی کروڑ پھر دو دو دو دو سو سال کی رات بھر کی اور دن بھر کی عبادت اتنے ثواب کے بعد بھی اخیر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں واللہ یضائف شان اتنا سب کچھ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی مطلب انتہا نہیں ہے <clears throat> بلکہ جسے اللہ دینا چاہیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے تو اللہ کی شان کتنی ہے کہ بھائی اللہ کی شان کو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ تو دینے پر آئے تو آنے واحد میں اتنا دے دے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اور کس پر دے دیں مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو دو رکعت نماز قضا پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اس دو رکعت قضا نماز کے بعد کہا اے اللہ ملک مجھ کو ایسی حکومت دیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو اور میرے بعد کسی کو نہ دی تو حضرت فرماتے تھے دو رکعت نماز قضا پر اللہ نے اتنا دیا اس پر بعض مرتبہ حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جب قضا پر اتنا ملتا ہے تو آپ اندازہ لگانا آدھا پر اللہ دینے پر آئے تو کتنا دیں گے کہ ہزاروں قضا ایک آدھا کا بدل نہیں ہو سکتے تو آدھا پر کتنا دیں گے اللہ تو اجر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جی کس کو کتنا دیں گے کوئی نہیں جانتا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہم محنت کے راستے سے اس پر پوری امت کو اٹھا بھی رہے ہیں اللہ کرے ہم اٹھ جائیں وہ کیا ہیں کہ جتنے عوامر ہیں ان کے مقاصد کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ چاہتے کس بات کو ہے اور مایوسی نہیں پیدا کر رہا ہوں میں لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں جب تک ان مقاصد کے حصول کے اعتبار سے عمل کی محنت نہیں ہوگی اس وقت تک اعمال اجر کے دلانے کے لائق بھی نہیں بنیں گے ورنہ اجر سے بھی آدمی محروم ہو جائے گا کہ نماز ہے نماز کے راستے سے کیا چاہ رہے ہیں تو اللہ خود قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں نا ان سلاد تنہا ولون کر کہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیں یہ نماز کا مقصود ہے نا اب چالیس سال کا تیس سال کا پچیس سال کا نمازی جو ہے وہ اپنی نماز پر غور کرے نا کہ چالیس سال کی نماز نے میرے نگاہوں کی بے حیائی بھی ختم نہیں کی تیس سال کی نماز نے میرے کاروبار کے اندر کا جھوٹ بھی ختم نہیں کیا پچیس تیس سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی اس نماز نے مجھ کو توفیق نہیں دی کہ ابھی اتنا بھی میرے اندر استعداد پیدا نہیں ہوئی کہ اپنی بہنوں کا حق دے دیتا کہ جی پچاس سال ہو گئے بہنوں کا حق دبائے بیٹھا ہے اور ماں کا حق دبائے بیٹھا ہے تو جو تیس سال کی نماز نے اس میں اتنا بھی رحم پیدا نہیں کیا کہ اپنی ماں کا حق دے تو غیروں کے لیے اس کے اندر کیسے رحم پیدا ہوگا کہ ابھی تو اس کے لیے رحم پیدا نہیں ہوا جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب پوری امت جو ہے نا اعمال کے مقاصد کو سامنے رکھ کر محنت شروع کرے گی کہ مجھے جو ہے ان اعمال کے راستے سے اللہ نے جن صفت کا جو صفت اللہ میری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اس عمل پر محنت کرتے کرتے اس عمل کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ وہ صفت میرے اندر پیدا ہو جائے کہ جی روزہ رکھوا رہے ہیں تو خود فرما رہے ہیں کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تو آدمی یہ دیکھیں کہ جی اتنے سالوں کے روزوں نے میرے اندر تقوی کتنا پیدا کیا کہ جی بیس سال سے روزہ رکھ رہا ہوں اور تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی اور روزے بیس سال سے رکھ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے اور مقصد پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اعمال کی محنت مٹ چکی ہے جی نماز بھی محنت کی چیز ہے اعمال بھی محنت کی چیز ہے امت اس کو بھول گئی اور سب سے زیادہ محنت کی چیز جو ہے وہ اعمالی ہیں کہ ان کے راستے سے یہ بنے جب یہ بن جائیں گے تو پھر ان کا بننا جو ہے ان کے بننے کے راستے سے بندوں میں صفات پیدا ہوگی وہ صفات پیدا ہوگی جو صفات پر اللہ کے وعدے ہیں پورے قرآن پاک میں آپ کو اللہ کا چھٹا وعدہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کوئی عمل اور کوئی صفت بیان نہیں کی ہو خالی وعدہ بیان کیا ہو ایسا کہیں نہیں ملے گا قرآن پاک میں آپ کو اللہ کا جہاں بھی وعدہ ملے گا کوئی صفت بیان کی ہوگی اور اس پر وعدہ بیان کیا ہوگا کوئی عمل بیان کیا ہوگا اور اس پر وعدہ ہوگا کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے تو اللہ کا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی معیت جو ہے وہ احسان کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہیں تو صفت بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ صفات ہوں گی تو یہ وعدہ ہوں گے جب وہ صفات زندگی میں آئے گی تو اللہ کے وعدے کیسے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ کے وعدے تو حق حق ہیں ان وعد خود قرآن پاک پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے حق ہیں اس وقت پورے ہوں گے کہ جن صفات پر وعدے ہیں وہ صفات زندگیوں میں آ جائیں اور اگر وہ صفات زندگیوں میں نہیں ہیں تو تو کسی وعدے کے لیے دعا تو ہوگی لیکن دعا اگر صفت سے میل نہیں کھائے گی تو بجائے رحم کے لانے کے غضب کے آنے کا ذریعہ بن جائے گی ہاں حضرت علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہلاک کر دیں سب کو رب رب من اللہ دیارہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں چھوڑنا کسی کو کسی نہیں چھوڑیں گے جاؤ تم نے بد دعا کر دی تو اب ہلاک کر دیں گے ہر بہمان کو ہلاک کر دیں گے اب جب پانی آیا نا تو حضرت علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو وہ بھی تو بہمان تھا نا تو حضرت علیہ السلام نے دعا مانگی اس وقت کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے ان نبنی منالی اور پھر اللہ کو وعدہ یاد دیا ان الحمد الحق کہ اللہ یہ اٹھتے یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ ہے دائی کی اولاد کی حفاظت کا تو آپ بچائیں میرے بیٹے کو اسی حضرت علیہ السلام کا اس دعا کا مانگنا تھا اللہ نے فوراً حضرت علیہ السلام سے کہا سمین یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے تمہارے اہل تو وہ ایمان والے ہیں اور جملہ کتنا سخت کہا معلوم یہ کہا من عمل غیر کہ اس کے اعمال تو انہی لوگوں کی طرح ہیں جن کے لیے تم نے بدعا کی جن کی ہلاکت کی تم نے بدعا کی ہے نا اب دونوں ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں آپ ایک کے لیے عذاب مانگ رہے ہو اور ایک کے لیے رحمت مانگ رہے ہو انی آئی زکان تکون من الجاہلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نو جاہلوں جیسی دعائیں نہ کیا کرو علماء فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اس کے کہتے برابر حضرت علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے کہ کہیں اب میری کشتی نہ ڈوب جائے تو دعا جو ہے نا اللہ کے وعدے حق ضرور ہیں اور پورے ہونے کے لیے اور کرنے ابول میں پورے ہوئے ہیں نا کوئی ایک وعدہ ایسا بتلا دو کرنے ابل میں پورا نہ ہوا ہو لیکن اس وقت ہوئے ہیں جن صفات پر اللہ کے وعدے ہیں وہ صفات امت میں زندہ ہو گئی تھی تو اللہ کے وعدے پورے ہو رہے تھے مدد کا وعدہ نصرت کا وعدہ قبولیت کا وعدہ کہ جی ہاتھ اٹھائی امت نے اور وہاں پر اللہ کے وعدے پورے ہو گئے ہاتھ اٹھاتے ہی وعدے پورے ہو رہے تھے نا اس لیے ایک بات تو یہ عرض کی میں نے کہ عمل جو ہے نا اس کی محنت اس وقت زندہ ہوگی جب عمل کے راستے سے وہ چیز مقصود ہو اور اس چیز پر نگاہ ہو جس جس جی اللہ جس چیز کو زندگیوں میں اس اعمال کے راستے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں اب عمل کی محنت زندہ ہوگی اب ہر نمازی جو ہے نا پھر اپنی نماز پر محنت کرے گا کہ میری نماز کے راستے سے میرے اندر یہ چیز کتنی پیدا ہو رہی ہے میرے روزے کے راستے سے یہ چیز کتنی پیدا ہو رہی ہے ایسے ہی جیسے اعمال جتنے بیان کیے گئے ہیں نا انفرادی جو اللہ کے عوامر ہیں ان کے مقاصد جیسے بیان کی گئے ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے مقاصد بیان کیے ہیں ہر کام کرنے والے کو ہر وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن اعمال کے جو مقاصد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ مقاصد ہر وقت میرے ذہن میں ہو کہ نفس تبلیغ کا مقصد کیا ہے نفس تبلیغ ہاں نفس تبلیغ کہ جی یہ پورے تبلیغ کے کام کا مقصد کیا ہے پھر خروج کا مقصد کیا ہے پھر تین دن کا مقصد کیا ہے پھر گشت کا مقصد کیا ہے چھ نمبر کے مذاکروں کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے انفرادی ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے خصوصی ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے مقاصد پر نگاہ ہونی چاہیے نا جب مقاصد پر نگاہ نہیں ہوگی تو پھر جس کی نگاہ اپنے مقصد پر نہیں ہوتی ہے نا اس کا عمل کھیل بن جاتا ہے رسم بن جاتا ہے اور جب محنت نکل جائے گی عمل رسم بن جائے گا تو رسم میں تھوڑی کوئی طاقت ہوتی ہے کیونکہ رسم میں طاقت ہوتی ہے رسم کہتے ہیں تصویر کو رسم کسے کہتے ہیں تو تصویر میں کیا طاقت ہے کہ جی طاقت تو حقیقت میں ہے نا اگر حقیقت میں چوہا ہو تو آپ کو زخمی کر دے گا چیوٹی بھی آپ کو کاٹ دے گی حقیقت میں ہو تو اور رسم شیر کی ہو تو ہاں کہ جی چوہا ہے وہ ہاتھی کو بھی زخمی کر دیتا ہے کاٹ دیا اور بھاگ گیا لیکن شیر کی تصویر ہیں اب ایک ہزار تصویریں آپ چوہے پر پھیرو پھینکو اس کی دم بھی نہیں کٹے گی کیونکہ جو رسم ہے رسم میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ہمارا کام رسمیت کی طرف چلا جائے گا تو پھر یہ اپنی طاقت کھو دے گا پھر اپنی طاقت ہاں کھو دے گا اس میں طاقت نہیں رہے گی ورنہ اس کام میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے ہر زمانے کے ہر قسم کے باطل کو اللہ نے اس کام ہی سے توڑا ہے اتنا طاقتور کام ہے خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل هو ظاہق فرما رہے ہیں ہم حق کو پھینک کر مارتے ہیں باطل پر ہم حق کو پھینک کر مارتے ہیں باطل پر جس سے باطل کا بھیجا چکنا چور ہو جاتا ہے تو پھینک کر مارتے ہیں نا کس پر مارتے ہیں بھائی بولو نا باطل پر اب دیکھو ایک چیز پھینک ماری جاتی ہے کسی چیز پر تو ٹوٹتی کیا ہے کون سی چیز ٹوٹتی نہیں نہ مولانا یہ تو سمجھنے کی چیز ہے کہ اینٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہے آپ اس پر پتھر مارو تو کیا ٹوٹے گا برابر ہے اب پتھر رکھا ہوا ہے آپ اس پر اینٹ مارو کیا ٹوٹے گا کیا سمجھ میں آیا کچھ سمجھے ہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے جو کمی ہوگا نا جو طاقتور ہوگا وہ دوسرے کو توڑے گا ہاں۔ حق اس درجے وجود میں آنا چاہیے کہ باطل جب اس سے ٹکرائیں ٹوٹ جائیں چاہے جس شکل میں ٹکرائے اتنا حق وجود میں آنا چاہیے کہ جس شکل میں باطل ٹکرائے جب ٹکرائے ٹوٹے اس لیے تیویس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باطل مختلف طریقوں سے ٹکراتا رہا جب بھی ٹکرایا ٹوٹا یہاں تک کہ سلے میں ٹوٹا ہے نظر ہی آ رہا تھا کہ حق ٹوٹ گیا لیکن ٹوٹا کیا تھا اللہ قرآن پاک میں خبر دے رہے ہیں کہ حق نہیں ٹوٹا انا فتح نہ فتح کہ باطل ٹوٹ گیا نظر چاہے کچھ بھی آ رہا ہو لیکن ٹوٹا باطل ہے کیونکہ حق ایسا وجود میں آ گیا ہے تو دعوت میں جو ہے نا یہ طاقت ہے جب اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے گی تو یہ پوری دنیا کے سب باطل کے توڑ کا سبب ہے پوری دنیا کے باطل کو توڑے گی لیکن بھائی اس وقت توڑے گی نا جب دعوت بھی دعوت ہو کہ جی گھی سے طاقت پیدا ہوتی ہے لیکن گھی بھی تو اصلی ہو گھی کے نام پر ڈال دے کے ڈبے کے ڈبے پی گئے تو طاقت پیدا ہو جائے گی ہاں جی کتنے ڈبے پی لیے پھر بھی طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جی گھی نہیں پی رہے نا گھی کے نام پر کچھ اور پیا جا رہا ہے طاقت تو گھی میں ہے نا تو دعوت میں طاقت ہے جب دعوت دعوت پر آئے دعوت کیسی ہو ہاں دعوت بنے یہ نہیں کہ جی نام تو دعوت کا ہے اور دعوت ہی نہیں ہے نام تو دعوت کا ہے اور دعوت ہی نہیں ہے اور دعوت اس وقت دعوت بنتی ہے اور دعوت کا سب سے پہلا اثر اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہونا کہ میرا میری دعوت دنیا کے باطل کے توڑنے کا سبب کب بنے گی اگر اس کا اثر آدمی کو دیکھنا ہو تو ہر آدمی یہ دیکھیں کہ میری دعوت نے میرے اندر کے باطل کو کتنا توڑا بلب ہوتا ہے نا بلب یہ پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے لیکن شرط ہیں شرط یہ ہے کہ بلب جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہے ایک اوپر اس کے کانچ ہوتی ہے اور اندر باریک تارے ہوتی ہے نا شرط یہ ہے کہ ان تاروں میں اتنی طاقت ہو کہ یہ پہلے اپنے اندر کو روشن کر لے بلب کو روشن کر لے تو جو تارے بلب کو روشن کر دے گی وہ بلب جو ہے پورے کمرے کو روشن کر دے گا ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا سبھی نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلب جلانے کا یہ تو ایک دم ڈیم ہو گیا یہ خود ہی روشن نہیں ہو رہا ہے کمرہ کیا روشن کرے گا بعد میں تو ایک دم ڈیم ہو جاتا ہے نا کہ جی کیا ہو گیا کہ جی اس کی تاریں لوز ہو گئی اس کی تاریں کیسی ہو گئی ہاں لوز ہو گئی ہے خود کو خود کو جو ہے یہ نہیں کر پا رہا ہے تو پورا کمرہ بھی جو ہے اندھیرا پڑا ہوا ہے پورا کمرہ اندھیرا پڑا ہوا ہے تو جب بلب خود خود روشن نہیں ہوگا وہ گھر کو کیسے روشن کرے گا جس کی دعوت خود کے اندر کے باطل کو نہیں توڑے گی اس کی دعوت جو ہے وہ دنیا کے باطل کو کیسے توڑ دے گی پہلے تو میرے اپنے اندر کا باطل ٹوٹنا چاہیے نا اس لیے ہر آدمی اپنی دعوت کو وہاں تک پہنچائے کہ یہ دعوت میرے اپنے اندر کے باطل کو توڑ دے اور سب سے بڑا باطل جو ہے وہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہے یہ ٹوٹنا چاہیے یہاں تک کہ یہاں تک کہ خود سے ہونے کا یقین بھی ٹوٹ جانا چاہیے اور یہ سب سے آخر میں ٹوٹتا ہے یہ تو ٹوٹ جاتا ہے کہ جی مال سے نہیں ہوگا ملک سے نہیں ہوگا عہدوں سے نہیں ہوگا شکلوں سے نہیں ہوگا لیکن آخر میں آدمی کہاں آ جاتا ہے کہ جی مجھ سے ہوگا کہ جی کام تو مجھ سے چل رہا ہے علاقہ مجھ سے چل رہا ہے ہلکا مجھ سے چل رہا ہے ہاں کرتے کون ہیں ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت پر صحابہ کو اٹھایا تھا کہ جی یقین کے اعتبار سے ایسا ایسا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ ساری دنیا کی شکلوں سے اور کسی اور سے ہونے کا یقین کیا ہوتا جس کی فضیلت اور جس کی برکتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ حجر اسد کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے نا اور جنت سے اترا ہوا پتھر ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کو لگا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو رکھا ہے نا تو اس میں کتنی برکتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضر اسود کو مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ حضر اسود اللہ کی قسم نہ تجھ میں نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بھوسا نہ دیتا تجھے نہیں ہوتا کسی سے نہیں ہوتا اس لیے سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحان مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سب کی نفی کرواتے رہے کرواتے رہے کرواتے رہے کرواتے رہے اور سب سے آخر میں سب سے آخر میں اپنی ذات کو بھی بتلا رہے ہیں اور پوری امت کو بھی بتلا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہوا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا کیا آپ نے کر کے بتلا دیا تو آپ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے فوراً آواز لگائی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واحد جی نہیں کسی سے نہیں ہوا جتنے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہوا وہ سب غلط کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا اس کے علاوہ کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے سب سے پہلا جو باطل ہے وہ تو اللہ کے غیر پر یقین ہے نا کہ اللہ کے غیر کے غیر سے ہونے کا یقین جس میں اپنے سے ہونے کا یقین بھی ہے کہ جی مجھ سے بھی نہیں ہوتا کرنے والے کون ہیں اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اور لائنوں میں اور شکلوں میں آدمی جو ہے جب وہ لگے گا اور محنت کرے گا تو چیزوں کے یقین کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن فرماتے تھے جب دینی رخ پر آدمی آ جاتا ہے تو بعض مرتبہ چیزوں کا یقین نکل کر پھر اس کا اپنی ذات پر یقین ہو جاتا ہے فرماتے تھے جن کا یقین دینی رخ پر لگنے کے بعد چیزوں سے نکل کر اپنی ذات پر آ جائے گا ان کے اندر دجالیت پیدا ہو جائے گی پھر وہ دجال کی طرح دعویٰ کریں گے کہ ہم سے ہوتا ہے حضرت صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں اس لیے کسی سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی اسی پر اللہ کے کام لینے کا یہ ضابطہ ہے کہ جس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اللہ اسی سے کام لیں گے کام بھی اللہ دو طریقے سے لیتے ہیں ایک تو اللہ کام لے لیں اپنی مخلوق ہے اس لیے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جنت دے کوئی ضروری نہیں کیونکہ پورے مخلوق جو ہے وہ اللہ کا لشکر ہیں پورے مخلوق کون ہے اللہ کا لشکر ہیں تو اللہ کو حق ہے اپنے لشکر میں سے جس سے چاہے جب چاہے جو کام لے لے چاہے تو گدے سے لے لے چاہے تو مچھر سے لے لے چاہے تو ہاتھی سے لے لے چاہے تو پرندوں سے لے لے چاہے تو مریض گو سے لے لے چاہے تو درختوں سے لے لے بھائی لیا نہیں لیا اللہ نے کام بھیڑ بکریاں اور گدھے جو ہیں یہ بعضوں کے کلمہ پڑھنے کا ذریعہ بنے نہیں بنے جو ہے وہ بڑے لشکر کے ہلاکت کا ذریعہ بنے نہیں بنے مچھر جیسی مخلوق جو ہے وہ فرعون کے وہ نمرود کی ہلاکت کا ذریعہ بنی نہیں بنی تو اللہ تھے اللہ کی مرضی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ سے اس بات کو مانتے رہنا چاہیے کہ اللہ قبولیت کے ساتھ کام لے لے ورنہ بعض مرتبہ اللہ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے کیونکہ وہ ان کی مخلوق ہے چاہے تو لے لیں اس لیے مسئلہ جو ہے کام کا لے لینا اصل نہیں ہے کہ اللہ کام لے بھی اور قبول بھی ہو جائے جسے کام لیا جا رہا ہے وہ ہاں قبول بھی ہو جائے اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جی کام جس سے لیا جا رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہو اور اس کی نگاہ صرف اللہ پر اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں کس پر نگاہ ہونی چاہیے ہاں کہ جی کام بھی وہی چلاتے ہیں اور کام بھی وہی کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتا تو پھر آدمی کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بھی بڑھتی ہے اور اللہ کے مخلوق کی نگاہ میں بھی بڑھتی ہے اور اسی کو اللہ آزماتے ہیں کہ یہ یقین کتنا پیدا ہوا ہمارے یہاں آزمائی جو ہے وہ اسی کی ہے اسی لیے اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں و کہ میرے پیارے نبی لوگ جو ہے ایمان کی بات کہنے لگ جائیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ بس اس بات کا کہنا ان کے لیے کافی ہے اس کلمے ہی پر تو آزمایا جاتا ہے باقی تو آزمائش کی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کیوں بھائی آزمایا کس پر جاتا ہے اور کتنا آزمایا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھے نا کہ آزمائش کے لیے اللہ نے کلمے کو بیان کیا وہ ابو بھی ابھی کلیماتن میں بہت سی چیزیں علماء نے لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلمے کی دعوت پر آزمایا کہ آپ تھکے کہہ رہے ہیں کہ مخلوق سے نہیں ہوتا کس سے ہوتا اللہ سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کس کو آزمائیں گے اس بول پر ہاں تو دعوت دینے والا اس کو آزمائیں گے نا کہ جی اس کے اندر کا یقین کتنا ہے یہ دیکھیں گے اور آزمائش کہاں تک لے جائیں گے وہ ہم افتنون کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایمان کی بات کہیں گے اور ان کو فتنے میں نہ ڈالا جائے گا فتنا کسے کہتے ہیں کیوں بھائی بولو نا بھائی فتنا کسے کہتے ہیں دیکھو فتنے دو ایک تو ہمارے یہاں عام طریقے سے اردو میں کہا جاتا ہے فتنا یعنی شرارت اور اس لائن کی چیزوں کو لغوی معنی جو ہے نا فتنے کے وہ کیا ہے معلوم سونے کو پگھالا جاتا ہے نا سونے کو آگ پر پگھالا جاتا ہے تپایا جاتا ہے تو وہ جو پگھالنے کا اور تپانے کا عمل ہے نا جب وہ عمل کرتا ہوا کوئی احرب آپ کو دیکھے گا تو کہے گا فتن الزہب کہ جی سونے کو فتنے میں ڈالا گیا یعنی تپایا جا رہا کیوں تپایا جا رہا ہے کہ یہ جی اتنا تپایا گیا اتنا تپایا گیا اتنا تپایا گیا کہ یہ پگھل گیا اور اس کے پگھلنے کے بعد اس کے اندر کا محل الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا تو وہ جو تپانا ہے نا اس تپانے کو کہتے ہیں فتنہ اس لیے اللہ یہاں کہہ رہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو تپایا نہیں جائے گا ہاں کہ جی تپایا جائے گا ان کو جیسے صحابہ کو تپایا گیا ہے اور صحابہ سے پہلوں کو تپایا گیا ہے کہاں تک تپایا گیا زاغت الابصار و قلوب الحاج قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی اور ان کے کلے حلق تک آ گئے اور یہ کہتی ہو گئی کہ صحابہ جیسے قبی اور صحابہ جیسے ایمان والے اور صحابہ جیسے بہادر جو ہے وہ بھی چیخ اٹھے متا نصر اللہ کہ اللہ کے نبی اب کب آئے گی مدد اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اللہ ان نصر اللہ قریب قریب کی میاد ہی بتلا رہے ہیں قریب ہے کتنے قریب ہے کوئی نہیں جانتا ہاں کہ جی آپ ابھی تو آپ کا عمل چل رہا ہے تو کتنا تپائیں گے فرمانیں گے ٹپائیں گے اس اس لیے تاکہ اللہ بات کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ تم میں میں اپنی دعوت سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کہ جی دعوت کی ایک سچائی ہے نا کیونکہ اگر سچا ہوگا تو پھر یہ دنیا میں صرف اللہ کا دین اللہ کا بول زندہ ہو اس اس کا یہ مقصد ہوگا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوگا کیونکہ سچائی ہے اور اگر اندر کچھ ہوگا باہر کچھ ہوگا تو اندر کچھ ہوگا باہر کچھ ہوگا تو یہ اپنی دعوت کے راستے سے دنیا کو حاصل کرنا چاہے گا تو پھر یہ اپنے کام کے مزاجی کو بدلے گا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصوصی ملاقات میں جو ہے نا جس کو بھیجا جائیں امیر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خصوصی ملاقات کا مقصد سمجھائیں کہ کیوں جا رہا ہے اپنے یقین کے بنانے کی نیت کے ساتھ جائیں اور اللہ کی قدرت اور طاقت کو نگاہ میں رکھ کر جائیں جب اس یقین کے ساتھ آدمی جائے گا تو پھر دعوت دے گا چاہے ملک والا ہو مال والا ہو وزیر ہو صدر ہو بڑا رئیس ہو اس کو آخرت کی دعوت دے گا اور اس کے نقشوں سے نہ ہونے کی دعوت دے گا اور فرماتے تھے اگر یہ یقین کے ساتھ نہ جائیں اور اللہ کو نظام رکھ کر نہ جائیں تو پھر خصوصی ملاقات میں لوگ یہ دعوت دیں گے وزیر صاحب شیخ صاحب چودھری صاحب پٹیل صاحب آپ لگ جاؤ تو کام چل جائے گا فرماتے تھے جس نے یہ کہا آپ لگ جاؤ تو شہر میں کام چل جائے گا اس نے کام کا بیڑا وہیں غرق کر دیا فرماتے ان کے لگنے سے کام چلے گا کیوں بھائی کام یہ چلائیں گے فرماتے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لگ جاؤ کام چلے گا کام نہیں چلے گا اس کے اندر یہ ہے کہ میں چل جاؤں گا اس کے اندر کیا ہے ہاں کہ میں چل جاؤں گا آپ کے نقشے سے مجھ کو نفع ملے گا نا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یقین کی خرابی کے دعوت ہوگی تو پھر نیتیں بدلے گی اور جب نیتیں بدلے گی اللہ کے غیر کی نیت بنے گی تو فرماتے تھے قیامت کے دن تین طبقے کے لوگ حاضر ہوں گے ایک وہ جن کے بول بھی نبیوں والے ہیں اور جن کا یقین بھی نبیوں والا جن کے بول بھی نبیوں والے اور ان کا یقین بھی فرماتے تھے یہ تو سیدھے بغیر بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے فرماتے تھے ایک وہ حاضر ہوں گے جن کے بول بھی ابو جہل والے جن کا یقین بھی ابو جہل والا یہ بھی سیدھے سیدھے ڈائریکٹ جاننا میں وسیق الزین الا جہن میں تمہارا یہ دروازہ کھول دیا جائے فرماتے تھے ایک وہ طبقہ آئے گا جن کے بول نبیوں والے ہوں گے یقین ابو جہل والا ہوگا فرماتے تھے یہی وہ طبقہ ہیں جن کو اللہ فرحان کے ابو جہل سے ابو لہب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا کیونکہ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا اندر لگ کہ ان کے بول تو نبیوں والے تھے لیکن دل کا یقین کیسا تھا دل کا یقین ابو جہل والا تھا کہ دی جی، یقین اور نیت جو ہے نا یہ بندے کو مقبول بناتی ہے اور یہ بندے کے کام کو مقبول بناتی ہے یقین بھی بنے اور نیت بھی بنے جب یہ دو چیزیں بنے گی نا تو پھر دیکھو وہ تو ایک بہت لمبی بات ہے پھر دائی کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے نا وہ یہ دو چیزیں کھینچے گی یہ دو چیزیں جو صفات کی ضرورت ہے وہ کھینچے گی اجتماعیت جو ہے وہ اخلاص اور یقین کے راستے سے آتی ہے جب یقین میں کمزوری ہوگی اور اخلاص میں کمزوری ہوگی تو اجتماعیت قائم ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے منافقین کی اور مومنین کی تعریف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت دور دور بھی رہے لیکن ان کی نیتیں اچھی ہے اس لیے ان میں اجتماعیت ہے اگر ان کے بولوں میں اختلاف ہے تب بھی ان کے دل میں لے رہے ہیں چاہے بول میں اختلاف ہیں تو پھر اللہ ان کے بولوں کے اختلاف کو نہیں دیکھے گا بلکہ ان کے دل کی نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا بول کے بول میں تو اختلاف رہیں گے نا بھائی اس لیے بول کے اختلافوں میں نہیں پڑھنا ہاں۔ کہ جی ٹھیک ہے بول میں تو اختلاف حضرت ابو بکر سے حضور پوچھ رہے ہیں کہ بدر والوں کے لیے کیا کرنا پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ بدل والوں کے لیے کیا کریں تو عمر نے کہا حضور جس کے جس, جس کا جو رشتے دار ہے نا اس کے ہاتھ میں دو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے آپ کے داماد کو آپ قتل کرو میں اپنے بھائی کو قتل کروں یا ابو بکر اپنے بیٹے کو قتل کرے لو جی ہے بھی کون کون حضور کو کہنے کہ آپ اپنے داماد کو لے جاؤ اپنے ہاتھوں سے ہمیں ہاں، اپنے بھائی کو لے جاتا ہوں یہ ابو بکر کو کہو اپنے بیٹے کو لے جائیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہیں کتنے بڑے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ عمر اللہ نے تم کو قابو دے دیا ہے چاہو تو معاف کر دو پھر آپ نے واپس رائے گھمائی اور پھر حضرت عمر عمر سے پوچھا کہ اب بولو کیا رائے حضرت عمر نے کہا حضور میری تو وہی رائے میری تو ہاں، رائے وہی ہے تو آپ نے فرمایا عمر اللہ تیرے حال پر رحم کریں اللہ نے تجھے قابو دے دیا ہے چاہے تو معاف کر دیں پھر آپ نے رائے گمائی اور تیسری مرتبہ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر بولو اب کیا رائے تو میں حضور میری وہی رائے ہاں کہ جی ایک چیز کا دل میں شرے صدر اور یقین ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے اور اس میں دین کا نفع ہے تو شیٹ صاحب کی رائے پر رائے ہماری دوسری ہے اس لیے میری رائے شیٹ صاحب کی رائے کے مطابق تھوڑی ہو جائے گی کہ یہ رائے بدل دی آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا تو اپنی رائے بدل دی فلا آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا تو اپنی رائے بدل دی تو آج تک جو آپ چل رہے تھے وہ یقین پر نہیں چل رہے تھے کہ جس کی رائے کو جیسے دیکھا اس کے پیچھے چل دیے بھیڑ بکریاں تھوڑی ہے دل کی سچائی ہونے صدر ہونا چاہیے ان قلب سب سے بڑی چیز ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا شرحلی صدری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کے طور پر اللہ بیان کر رہے علم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے نا اللہ محمد کہ بڑی چیز ہے دیکھو حضرت عمر بار تین مرتبہ حضور کہہ رہے ہیں اور راجنی بدل رہے اب اندازہ سلاگو اور حضرت ابو بکر سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے تو نے کہا جی چھوڑ دو سریا لے کر اب اختلاف دیکھو رائے کا ہمارا کیا اختلاف ہوگا یہاں تو زندگی اور موت ہے نا ایک طرف زندگی اور ایک طرف کتنا شدید اختلاف ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو بتلا رہے ہیں کہ ان میں اختلاف ضرور ہے رائے کا لیکن یہ پاکیزہ کتنے ہیں فرما عمر حضرت ابو بکر فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال میری امت میں حضرت ابراہیم جیسی ہے اور فرما عمر تمہاری مثال میری امت میں حضرت موسا جیسی ہے رائے کے اختلاف کو اٹھایا کتنا دیکھو ہاں یہ نہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی رائے تو حضور کی مزاج سے مل رہی تھی نا کہ حضور بھی نرم آپ بھی رعوف رحیم اور حضرت عمر کی رائے تو بالکل تو حضرت ابو بکر کی تعریف کر لی کہ جی یہ آدمی قریب کرنے کے لائق ہے ذرا اس کو تھوڑا دور کرو کسی راستے سے اپنے مزاج کا نہیں لگتا نہیں کہ جی دونوں کے مزاج الگ ہے لیکن دونوں میرے قریب ہیں دونوں میرے ہیں الگ الگ مزاج کے ساتھ میرے ہیں چاہے میرے مزاج سے میل کھائیں نہ کھائیں لیکن میرے ہیں کہ یہ ہتیلی گوری ہوتی ہے ہتیلی کیسی ہوتی ہے ہر آدمی کی اور چہرہ کیسا ہوتا ہے کالا تو آدمی ہتیلی کو کاٹ دیتا ہے دانت سفید ہوتے ہیں تو توڑ دیتا ہے کہ میرے رنگ سے میں نہیں کھا رہے اس لیے ان کو الگ کر دو اپنے رنگ کے لاؤ دانت اپنے رنگ کی ہتیلی لاؤ ہاں اسی لیے تو مثال دی ہے کہ امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے تو جسم میں تو ایسے ہی رہے گا نا کوئی گورا رہے گا کوئی کالا رہے گا کوئی گو رہا ہے کوئی کالا ہے کسی پر بال ہوں گے کسی پر نہیں ہوں گے کوئی کمزور ہوگا کوئی کبھی ہوگا تو کہ جی سب مل کر ہی جسم بنیں گے نا ایک ایک کو کاٹتے چلے جاؤ گے تو کاٹتے چلے جائیں گے تو آدمی اپنے جسم ہی کو کھو دے گا اور جب اس کا جسم کھو جائے گا تو یہ بھی کسی لائق نہیں رہے گا نا کاٹتے جاؤ اس سے نہیں جم رہا اس کو کاٹ دو اس کو نہیں جم رہا اس کو کاٹ دو اس سے نہیں جم رہا اس کو کاٹ دو اس سے نہیں جم رہا اس کو کاٹ دو بعد میں آپ کیا بچے ہیں اکیلا کچھ کر لے گا دو کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا چاہے کتنی بڑا ترم خان ہو اللہ کے بغیر اور اپنے ساتھیوں کے بغیر اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اللہ نے ہمت دلائی ہے نا کام کی تو انہیں دو چیزوں سے دلائی فرمایا یا نبی اللہ تو اکیلا اللہ کافی ہے نہیں ہے اب کسی اور چیز کے کہنے کی ضرورت ہے بولو نا لیکن اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا پر کہ فرمایا وہ من من کا المومنین اے میرے نبی آپ کیوں گھبراتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ایمان والوں کی جماعت ہے نا یہ ایمان والوں کی جماعت ہیں حالانکہ اپنے علاوہ کسی اور کو جوڑنے کی کیا ضرورت تھی لیکن نہیں کیونکہ آپ کے لیے زمین پر یہ جماعت ہیں جو آپ کے کام کے آپ کے کام کے معاون ہیں اور تعاون کے حق کے چلنے کا راستہ ہی یہ ہے معاونین سے حق چلتا ہے تو معاونین جو ہے وہ تو جوڑنے سے بنتے ہیں کاٹنے سے تھوڑی بنیں گے کیوں بھائی کاٹنے سے بنیں گے نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اور پھر فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پر کیا فیصلہ کس کے رائے پر کیا ہاں حضرت ابو بکر کے رائے پر اور پھر رو رہے ہاں تو صاحب نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک درخت تھا فرمایا اس درخت تک آگ اتر چکی ہے عذاب اللہ کا اللہ کا عذاب آگ کی شکل میں اس درخت تک اتر چکا ہے اگر دلوں کی صفائی کے ساتھ مشورے سے دین کے نفع کو سامنے رکھ کر رائے دینے والے رائے نہ دیتے اور مشورے سے یہ چیز طے نہ ہوتی تو یہ آگ عمر کے علاوہ سب کو جلا کر خاک کر دیتی اللہ کو پسند کیا تھی عمر کی رائے لیکن نبھایا کیوں ہاں کہ جی ٹھیک ہے اختلاف کو ہم آپ کے نبھائیں گے اس اختلاف کو بھی نبھائیں گے کہ جس میں اللہ کی منشا کچھ اور تھی لیکن آپ لوگوں نے کچھ اور کر دیا تو بھی نبھا لیں گے لیکن دلوں کی اجتماعی شرط ہے کیا شرط ہے ہاں دلوں کی اجتماعی شرط ہے تب نبھائیں گے اور اگر اجتماعیت نہیں ہوگی تو تو کہ جی پھر نہیں نبھائیں گے پھر تو ایک کو بھی نہیں نبھائیں گے جماعت کو کیا نبھاتے اس لیے نبھایا پوری جماعت کو نبھایا اور دیکھو اللہ نے عذاب کی شکل بتلائی لیکن ایمان والوں کے دلوں کی اور ان کے دلوں کی سچائی کی اور ان کے اجتماعیت کی رعایت کتنی رکھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اب اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے نا اللہ کی منشا معلوم کر لی ہے تو اب آپ مشورہ بدل دو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا بعد میں بیٹھتے ہو کہ جی مشورہ بدلو جیسے ایک ہوا چل پڑی ہے نا مشورے کو مشورے سے بدلا جا سکتا ہے تو یہ بھی تو سمجھنے کی چیز ہے کون سے مشورے کو کون سے مشورے سے بدلا جا سکتا ہے ہر مشورے کو مشورے سے بدلا جا سکتا ہے تو بدلتے رہو پھر پھر تو کوئی مشورہ ہی نہیں رہے گا یہاں سے اٹھو یہاں بیٹھو کہ جی اب یہ مشورہ ہو اس کو یہاں بیٹھ کر بدلو پھر وہاں مشورہ کرو اس کو پھر یہاں بیٹھ کر بدلو تو بدلتے رہو یہ سوچ کی سمجھ کی چیز ہے کون سا مشورہ بدلا جائے گا کون سا نہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نہیں بدلا اور عہد میں بھی نہیں بدلا عہد میں حضور کی منشا صحابہ کو بعد میں معلوم پڑی تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور ہماری ہم نے اصرار کیا معاف کر دیجیے آپ مشورہ بدل دیجیے آپ نے معاف نہیں بدلے گا مطلب یا نہیں بدلا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح دیبا موقع پر کہا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو ہم آئے ہیں صلح کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو گیا مشورہ فیصلہ فیصلہ کہ حضرت وسلم سے بڑھ کر فیصل کو یہ کہ آپ نے فیصلہ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آئے حضرت عمر اور فرما حضور میری رائے یہ ہے کہ میری جگہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے ہر حضر پر بدل دیا اب وجہ ہے نا مسئلہ یہ دونوں کی وجہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بڑی لمبی بات ہو جائے گی ورنہ دونوں طرف وجہ ملے گی آپ کو کہ یہ فیصلہ کیوں بدلا وہ فیصلہ کیوں نہیں بدلا وقت نہیں ہے وہاں ایسے ہی نو بج گئے دونوں طرف مسئلہ جو ہے نا وہاں پر اللہ نے عذاب کی شکل بتلا دی لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے اجتماعیت پر اللہ اس کو نبھا رہے ہیں اب آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی نقصان نہیں آئے گا بلکہ آپ کے لیے اس میں نفع آئے گا اور واقعی آیا حضرت ابو بعد میں ایمان میں داخل ہوئے نہیں ہوئے حضرت عمر کے بھائی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے حضرت حضرت ابو بکر نے اسی بات کو تو سامنے رکھ کر رائے دی تھی دونوں دین کے نفے کو سامنے رکھ کر رائے دے رہے تھے نا حضرت پاس اصل میں حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر پہلے تو تمہار سے پوچھا کہ عمر تین تین مرتبہ بھی ایک ہی بات تو اس رائے پر اتنی مضبوطی کے ساتھ تم قائم ہو کیوں کیا بات ہے کہ دین کے نفع کے علاوہ کوئی بات نہیں کیونکہ جی، مرنے میں دین کا نفع لوگوں کے کہاں کہ ادھر نفع یہ ہے آپ کو اللہ نے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے اور کام کرنا ہے پورے عالم میں یہ مٹھی پر چند لوگ جو ہے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں جہاں ہم آگے بڑھتے یہ رکاوٹ بن کر بیچ میں کھڑے رہ جاتے عالم کے کروڑوں انسان جہان میں جا رہے ہیں مر کر اور یہ مٹھی پر ہم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چند مر جائیں جہنم میں چلے جائیں کم سے کم کروڑوں تک تو ایمان پہنچ جائیں یہ تو رکاوٹ بنے ہوئے اب دیکھو حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا اب تم بتلاؤ کہ تم نے ایک طرف موت کی رائے تو اس کا نفع تو سمجھ میں آ گیا نا یہ بھی حضور کا کمال ہے دونوں رائے کو کھولا اس لیے ہیں کہ قیامت تک آنے والے فتنے آپ کو معلوم تھے نا ہاں تو حضور کو یہ بھی کہ بعد میں آنے والے فتین جو ہیں یہ نہ کہیں کہ جی ابو حضرت عمر کی رائے تو ان کے مزاج کے مطابق تھی نا کہ ان کا مزاج ہی ایسا تھا ہاں مزاج کے تابع نہیں تھے صحابہ پر کوئی قیامت تک یہ الزام نہ لگائیں اس لیے صاف کر دیا کہ میرے صحابہ مزاج کے تابع نہیں ہیں اپنے ہاں اگر مزاج کے تابع ہوتے ہیں ایک عورت زینا ہوا کالے جاؤ اس کو سنسار کرو کیا میرے پاس ہے اور لے کر گئے لوگ اب جا رہے ہیں اتنے میں حضرت علی سامنے سے آ رہے ہیں تو اس عورت کی حیثیت کو چلتا ہوا دیکھ کر حضرت علی نے کہا اس کا چلنا تو بتلا رہا ہے شاید یہ حاملہ ہے کیونکہ حاملہ عورت کے چلنے میں فرق آ جاتا ہے نا اور حضرت امیر علی تو بڑے سوجھ بوجھ والے تھے تو سپاہیوں سے پوچھا کہاں لے جا رہے اسے کہ اس نے جنا کیا ہے سنچار کرنے لے جا رہے ہیں کہ جوڑے سے سنچار کرنے لے جا رہے ہیں پاگل ہو گئے تھے واپس لے کر آئے تھے عمر کے پاس تو عمر کہاں بھیجے اس کو کہا سنچار کرنے بھیجا ہوں ظالم نے اس نے جنا کیا ہے تو کہا ہے عمر اس نے جنا کیا ہے اس کے پیٹ کے بچے نے تھوڑی کیا ہے اس کو بھی الگ کر دو گے یا اللہ حضرت عمر رونے لگ گئے اور فرما علی اگر آج تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا یہ مزاج ہے کیوں بھائی ورنہ مزاج اگر ہوتا تو ہاں کہ علی میں نے فیصلہ کر دیا تم کون ہوتے امیر میں ہوں ہٹو نہیں ہم اپنے مزاج کے تابے تھوڑی ہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اور دین کے تابے ہیں جہاں پر جھکنا ہوگا جھک جائیں گے اس لیے لچک ہونی چاہیے نا کام کرنے والوں میں یہ نہیں کہ جی اکڑ کر کھڑے تو حضرت ابو بکر سے پوچھا تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور میری نگاہ میں بھی دین کا نفع تھا کہیں حضرت ابو بکر پر لوگ الزام نہیں لگاتے نا کہ مال کے لال چیتے جی مال لے کر چھوڑ دیے ہاں یا ان یعنی کا مزاج ہی نرم تھا ڈرتے تھے شاید نہیں کہ حضور میرے نگاہ میں دین کا یہ نفع تھا اگر آپ ان کو قتل کر دیتے تو اور لوگوں تک تو دین ہم پہنچ کر پہنچا دیتے نا میری نگاہ میں نفع یہ ہے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو تھوڑے دنوں میں ہم ان پر محنت کرتے اور انہی کے راستے سے دنیا تک دین پہنچاتے کہ ہم کو ساتھی مل جاتے نا آپ کا کام کرنے کے لیے اس کو سن کر حضور نے فرمایا تم حضرت ابراہیم جیسے ہو تم حضرت موسا جیسے ہو تو دلوں کی صفائی دیکھو نا رائے دینے میں کتنی ہے تو اللہ نبھائیں گے نہیں نبھائیں گے کیونکہ اللہ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے دلوں پر ہوتی ہے یہ کتنی فساد کے ساتھ رائے دے رہا ہے کیسی رائے دے رہا ہے اللہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کتنے دل کی صفائی کے ساتھ رائے دے رہا ہے اللہ اس کو یہ چاپلوسی کے ساتھ دے رہا ہے چاپلوس کتنا بن رہا ہے اور اس کے دل میں سچائی کتنی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی کڑوی ہے تو بھی نبھائیں گے حالانکہ حضرت عمر کی رائے ایک دم کڑوی لیکن اللہ کو پسند وہی آئی کیونکہ دل میں سچائی ہے نا اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ بدلوا دیا وہاں تو رائے بدلنے تیار نہیں <laughs> اصل میں دین سمجھنے کی چیز ہے نا وہاں تو رائے بدلنے تیار ہیں اور یہاں حضور پاک علیہ وسلم سے فیصلہ بدلوا رہے ہیں اور وہاں حضور رائے بدلوا رہے تو بھی نہیں بدل رہے اور یہاں حضور کے فیصلے کو خود بدلوا رہے وجہ کیا بنی وجہ یہ بنی کہ حضور پاک علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ مجھ کو بھیجو گے نا مکے تو آپ کے بعد اور ابو بکر کے بعد پورے عرب کا اور مکے کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں مجھ سے بڑا مکے والوں کا دشمن کوئی نہیں بلکہ آپ سے اور ابو بکر سے بھی بڑا ہوں کیوں کہ آپ تو رات میں نکلیں اور حضرت عمر نے ہجرت کیسے کی تھی معلوم حضرت عمر نے کو جب ہجرت کرنا تھا کہا میں نہیں جانے کا چھپ کے اپنی سواری تیار کی تلوار ہاتھ میں لیا اور حرم میں آئے اور حرم میں آ کر اعلان کیا کہ اے مکے والو عمر مدینہ جا رہا ہے جس جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے وہ عمر کو روک کر بتائے پورے مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت عمر کو روک دیں تو تو سب کی ناک کٹ گئی تھی نا کہ حضرت عمر نے اسی صرف اکیلا عمر ہے جس نے اسی ہجرت کی تو مکے والوں کی تو ناک کٹ گئی تھی سب تو سب سے زیادہ غصہ کس پر تھا نے کہا حضور جیسے میں مکے میں قدم رکھوں گا نا قتل کر دیا جاؤں کیونکہ پورا مکہ ٹوٹ پڑے گا نا مجھ پر کہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اسی نے حرم میں نماز شروع کروائی اسی نے ہاں حرم میں نماز کس نے شروع کروائی تھی اس میں بھی دعوت کی بڑی باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے کافی لوگ آئے تھے نا جس میں بڑی استعداد والے لوگ تھے حضرت ابو بکر حضرت عبد ابن عوف حضرت عثمان یہ مکے کے بڑے حیثیت لوگ تھے بڑے حیثیت والے لیکن ان میں سے کبھی کسی نے تقاضا نہیں رکھا حرم میں نماز پڑھنے کا اور حضور نے بھی کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ بھائی کچھ تو سوچو حرم میں نماز زندہ کرنے کی کبھی نہیں نہ انہوں نے تقاضا رکھا نہ آپ نے تقاضا رکھا نہیں خاموشی سے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر جب اسلام میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میرا ارادہ یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے ساتھ حرم میں نماز پڑھی جائے پہلی مرتبہ آیا ایسا عمر تو حضور نے سوچیں گے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھاؤ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے نا اس کو اس بات کا فہم ہونا چاہیے کہ کس ساتھی میں کتنی استعداد اور صلاحیت ہے کون اس تقاضے کو پورا کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے کہ جی ابھی تک اس تقاضے کے پورا کرنے والا آیا نہیں تھا اس لیے حضور نے امر ہی نہیں بنایا ابھی ابھی امر ہی نہیں بنا کیونکہ اس تقاضے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں آیا نا اس لیے دعا میں حضور نے مانگا تھا کہ اللہ عمر کو دے اور اسلام کو قوت دے عمر کو دے اور اسلام کو قوت دے ہاں کہ جی اب اس اس تقاضے کا پورا کرنے والا آ گیا کہ جی بیرون کا اندرون کا مستورات کا طلبہ کا نظام الدین کا اپنے اجتماع کا ان کا تقاضے کا پورا کرنے والا حملہ برابر ذہن میں ہونا چاہیے نا صلاحیتیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس ساتھی میں کتنی استعداد ہے کتنی صلاحیت ہے ورنہ ہوگا یہ اگر ساتھیوں کی صلاحیتیں اور استعداد ذہن میں نہیں ہوگی تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سڑ جائے گی خراب ہو جائے گی حق تلقی ہوگی نا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مولانا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزل الناس منازلہم ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو یعنی جو اس کی استعداد اور صلاحیت ہے اس سے نفع اٹھاؤ اس کو وہیں رکھو چاہے وہ آپ کے مزاج سے میل کھائیں نہ کھائیں اس لیے حضرت خالد اخیر میں آئے اور حضور نے پہنچایا کہاں سپہ سالار بنا دیا پورے لشکر کا سب سے اخیر میں آئے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرق مراتب کا نہ پہچاننا زندگی ہے ہاں، صاحب کا ملفوظ ہے زندگی کہتے ہیں بے دینی کو دہریت کو فرماتے تھے کہ فرق مراتب کا یعنی لوگوں کے مراتب کا اور ان کی صلاحیتوں کا نہ پہچاننا بے دینی ہے کہ کیسے نفع اٹھائیں گے جب آپ کو اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے تو علم ہونا چاہیے نا ہاں ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے کس کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کو وہاں بھیجیں اب اس کے وہاں کے لیے تشکیل کریں اب جو نظام الدین جانے والے ہیں وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نے کھڑے رہ کر کہہ دیا میں جا رہا ہوں اس کو بھیج دیا تو نظام الدین والے تو کچھ تقاضے کو سامنے رکھ کر آپ سے آدمی مانگ رہے ہیں نا تو آپ دیکھو نا ان تقاضوں کو کون پورا کر سکتا ہے جو تقاضے کے پورا کرنے والے ہیں وہ چند کافی ہو جاتے ہیں تقاضوں کے نہ پورا کرنے والے بہت سو کے مقابلے میں جی چند سے تقاضے پورے ہو جائیں گے اب حضرت عمر آئے اور رائے رکھی تو حضور نے فرمایا بھیج دو جاؤ تو حضرت ابو حضرت عمر نے کہا سب لائن سے کھڑے رہو سارے مسلمان ایسے لائن سے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے کھڑے حضرت عمر نے حضرت حمزہ کو اپنے پاس بلایا کہا ایک دم اخیر میں سب سے آخر اور خود ایک دم پہلے آخر میں حضرت حمزہ اور پہلے اور درمیان میں پورے مسلمانوں کی جماعت اس طرح حضرت عمر جو ہے حرم میں پہنچے اب حرم بھرا ہوا مسیحی نے مکہ سے پہنچتے آپ نے اعلان کیا کہ مکے والوں سن لو آج مسلمان حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور جس سب کے ساتھ آئے ہیں اس سب کا پہلا فرد عمر ہے اور آخری حمزہ ہے جس کی ماں اسے رونا چاہتی ہیں وہ آئے اور اس جماعت کا مقابلہ کر کے بتلائیں جس کا شروع عمر ہے اور آخر حمزہ ہے اور یہ دو ایسے تھے کہ مکے والے ان سے لڑنے کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے اور سب نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی کسی کسی ایک کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر روک کر بتائیں ہو گیا تقاضا پورا اور وہیں سے نماز شروع ہو گئی ہو گئی نا ہاں سمجھنے کی چیز ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میرا تو تو یہ معاملہ ہے میں ان کی ہر جگہ ناک کاٹی ہے نا تو یہ تو مجھے کاٹ دیں گے سب مل کر اور پھر جب یہ مجھے قتل کریں گے تو کاشت کا قتل سب سے بڑا جرم ہے جس نے قاصد بھیجا ہے اب اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے قاصد کے خون کا بدلہ لیں تو آپ مجبور ہو جاؤ گے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جاؤ گے نا کہ آپ کے قاصد کو انہوں نے قتل کیا ہے تو آپ حملہ کرو مکے پر اب جب آپ مکے پر حملہ کریں گے تو مکے کے سینکڑوں اور اپنے سینکڑوں مر جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا ہاں یہ عثمان ہے نا حضرت عثمان یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ مکہ جائیں تو مکے کا ہر خاندان آگے آ کر ان کا استقبال کرے گا مکے کے سارے لوگ ان کو چاہتے ہیں اس لیے آپ اگر میری جگہ ان کو بھیجیں تو کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوگا ان کو بھیجیے حضور نے فوراً بدل دیا اپنا فیصلہ تو یہ سمجھنا چاہیے نا فیصلہ مشورے کو مشورے سے کب بدلا جاتا ہے اور اس کے بدلنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے کیا اسے اپنے مزاج میں نہیں آ رہا اس لیے بدل دو یہ کیا بات ہوئی میرے مزاج میں نہیں آ رہا اس لیے بدل دیں تو یہ تو یہودیوں کی راہ ہے کہ جو چیز اپنے مزاج میں نہیں آئی تو انہوں نے تورت کو بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے اتنا بدل دیے کہ اصل تورت ہی ختم کر دی تو مشورے کو بدلتے جاؤ مشورے سے مشورے کو بدلتے جاؤ مشورے سے اتنا بدل دو کہ کام کی اصل نوعیت ہی ختم ہو جائے کام ہی باقی نہ رہے تو جو کا ہے پھر ہو جائے گا اس لیے بنی اسرائیل کو خاص طور سے اللہ نے قرآن پاک میں اسی لیے بیان کیا تاکہ اس امت کو راہ ملے کہ دیکھو اس طرح کر نہیں کرنا ورنہ اس طرح کریں گے تو پھر یہ گڑبڑ ہے تو کام جو ہے نا جب اخلاص اور یقین کی کیفیت آئے گی نا تو سب سے پہلے اجتماعیت آئے گی اور اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہے تو ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی اور منافقین کی یہ صفت بیان کی ہیں کہ یہ بالکل جڑ کر بیٹھتے ہیں ان کے بول بھی ایک ہوتے ہیں لیکن ان کے دل ان کے دل ایک نہیں یہ منافقین کی بات ہے اس لیے منع کیا اس سے کہ اللہ کی مدد اس وقت ہوگی اور بندہ مقبول اس وقت ہوگا جب اجتماعیت ہو اور اجتماعیت کے لیے یقین اور اخلاص چاہیے اور جب یقین اخلاص اور اجتماعیت پیدا ہو جائے گی نا تو یہ تین چیزیں سبب بنے گی استقامت کا ہاں۔ سب کہتے ہیں نا کہ جی دعا کریں اللہ استقامت دے دیں اللہ استقامت دے دیں تو کسی کی دعا سے تھوڑی استقامت مل جائے گی بھائی استقامت کے بھی تو اسباب ہے نا یقین اخلاص سب سے بڑا سبب ہے اجتماعیت کا اور پھر اس کا استقامت کا اور پھر اجتماعیت جو ہے نا وہ سب سے بڑی معاون ہے آدمی کو جمانے کے لیے کیونکہ جب آدمی جڑا ہوا رہتا ہے نا دل جڑے ہوئے رہتے ہیں تو دلوں کا جوڑ جو ہے وہ آدمی کو کھینچ کے رکھتا ہے اپنے پاس اور متفرق ہو جائے نا تو متفرق میں اجتماعیت نہیں رہتی ہے اور استقامت میں نہیں رہتی استقامت کہتے ہیں کسی عمل کا اس کے مزاج اور اس کے وقت کا پابند ہو کر اس عمل کو کرنا ٹھیک ہے نا اب نماز میں استقامت کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ جی جماعت کا پابند بنایا گیا ہے کہ جب اجتماعیت ہوگی نا تو نماز پر استقامت بھی ہوگی سب کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا اور اگر متفق ہو جائیں گے تو جماعت جب نکل جائے گی جس کی زندگی سے جماعت نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے نماز بھی نکل جاتی ہے جو اجتماعیت سے کٹا وہ آہستہ آہستہ عمل سے بھی کٹ جائے گا وہ حضرت صاحبہ ہے نا اجتماعی عمل سے کٹے تو عمل سے کٹ گئے اور عمل سے کٹتے کٹتے ایمان سے بھی کٹ گئے ہاں لکھا علماء نے کہ نفاق کی حالت میں موت آئی ہے حالانکہ مسجد نبی کے عمل والے تھے لیکن کٹتے چلے گئے نا اس لیے اجتماعیت اصل ہیں یہ سبب ہیں اور ایمان اخلاص جو ہے نا یہ آدمی کے اندر جتنا ہوگا دعوت کا سب سے بڑا اصول اور سب سے بڑی صفت جو ہے نا وہ نرمی ہے وہ کیا ہے ہاں نرمی یہ سب سے بڑا اصول ہے دعوت سب سے بڑا سب سے بڑی صفت ہے جس کے اندر نرمی ہوگی نا وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ بیان کرنا نہ جانتا ہو امت اس سے جڑ جائے گی نرمی جوڑتی ہے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نعمت اور رحمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں فبیما رحمت من اللہ لنت میرے پیارے نبی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے آپ کے اندر سختی رکھتے اور آپ کی زبان کو اچھی نہ بناتے بلکہ جو چاہے وہ بکنے والا لگتے تھے تو یہ جو صحابہ آپ سے ہمیشہ جڑے ہوئے رہتے ہیں نا جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے سے جڑی ہوئی رہتی ہے اور آپ کے دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا خوبصورت اور جوان بیویوں کو کے پڑوس کو رات میں چھوڑ کر جو ہے دھکا دے کر ان کو آتے ہیں کہ جی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھنا یہ جو محبت ہے نا تو یہ محبت پیدا نہیں ہوتی یہ آپ سے نہیں جڑتے بلکہ یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ ہیں وہ تو آپ کی نرمی ہے جس نے سب کو سب کو آپ سے جوڑ رکھا ہے تو نرم جو ہے نا آدمی کو اپنے کام میں نرم ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے نرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے بڑی خیر نرمی میں اور ہم کو وہ ساری چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کام کرنے کے لیے حضرت ماج کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج رہے ہیں یمن تو کام زندہ کرنا ہے نا اب وہاں کام کرنا ہے تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہے حضرت ماج کو سب سے پہلا جملہ آپ نے کیا کہا وہاں کام زندہ کرنے جانا ہے ابھی کام ہے ہی نہیں تو کام کے زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی صفت حضرت مہاج کو فرمایا علیکم بالرفق اے حل پورے یمن کو اگر ہدایت پر لانا ہے اور پورے یمن کو اگر اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو سب تو جڑیں گے نا علیکم بالرفق وہ بھی قول شدید ولا تکن فضا ولا غلیظہ ولا حسودہ ولا متکبرہ یسرا ولا تو عشرا بشرا ولا تو نفرا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے نا تو ہر آدمی کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ میرے اندر ہے تو کام ہو ہوگا اور اگر یہ نکل گئی تو ختم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں آپ آسان آسان لیتے ہیں اور مشکل مشکل چھوڑ دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں تو میں عائشہ میں اپنے کو سامنے رکھ کر تھوڑی لیتا ہوں میرے لیے کیا مشکل ہے میں اپنے کو سامنے رکھ کر نہیں لیتا میں جو بھی چیز لیتا ہوں قیامت تک آنے والی اپنی امت کو سامنے رکھ کر لیتا ہوں کہ اگر مشکل لے لوں گا تو میری امت کیسے کرے گی اس لیے آسان آسان لیتا ہوں تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے اللہ اپنے بندوں پر آسانی پسند کرتے ہیں نرمی اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں تو یرید اللہ بکم یرید بکم بکمس اللہ اپنے بندوں پر آسانیاں چاہتے ہیں تنگی نہیں چاہتے اس لیے میرے بھائیوں جب ہم کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے تو راستہ صفات کے زندگی میں آنے کا یہی ہے کہ اپنی جان اور مال کو تقاضوں پر جھونکے کیسے جھونکیں تقاضوں پر اللہ کے وعدوں پر اللہ کو اللہ کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کر اپنی جان اور مال لگانے کا نظام بنائے ترتیبوں کے ساتھ چلنے کا زیادہ نظام نہ بنائے بلکہ تقاضوں کے ساتھ چلنے کا نظام بنائے تو پھر اللہ اتبار کو تعالیٰ اس چلنے کی برکت سے انشاءاللہ صفات پیدا کریں گے کہ بھائی سب نیت کرتے ہیں اس لیے دیکھو اس وقت دو تقاضے ہیں ایک تقاضا تو یہ کہ اس مجمع میں یہ بتلائیں کہ اہتمام کے ساتھ ہر سال چار مہینے اپنی ذات سے کون لگائے گا اس کے بارے میں طے ہو جائیں چار مہینے کی جماعت لے جانا تو چار مہینے کی جماعت لے جائیں گے بیرون کا طے ہو جائے بیرون لے جائیں گے اگر یہ طے ہو جائیں کہ اس سال آپ کو ایک چلہ اپنے مقام سے اور دو مہینے نظام الدین سے لگانے ہیں تو اس کے لیے تیار اس طرح فرماؤ سال کے چار مہینے اپنی ذات سے کون دے گا بھائی نام جب تک نہ لکھا جائے مت بیٹھو ہاں، آپ یہاں کے لکھو یہاں کے لکھ رہے تو آپ یہاں کے لکھو نا بھائی سالانہ چار مہینے آصف بھائی عبد الرزاق کہاں کیا ہے نندیال کے عبد الرزاق ہر سال چار مہینے بھائی بھائی ان کے نام بولو پیچھے والے ذرا ملان پٹی حسین صاحب کہاں کے ہیں نگر نندیال ہمارے محبوب بھائی کرنول شریف نگر حلقہ ہمارے زبی اللہ بھائی آتما گور محبا شاہ کرنول محمد بیگ صاحب بلال الخا معین ہر سال چار مہینے چاند بادشاہ بھائی کرنول جی، چاند بادشاہ ڈی چاند بادشاہ حلقے بلال کرنول پر ریلوے اسٹیشن بھائی بس ہو گیا بھائی ایک پانچ منٹ اور بیٹھے بس دیکھو نام آ رہے ہیں ہو گیا پھر انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں شفیع احمد ننور ہاں محمد اسماعیل صاحب نندیال ہاں کہاں کے ہیں اللہ قبول فرما نہیں ان کو اٹھا لیں ہاں، امجد خان صاحب کرنول حلقہ منورہ عبداللہ کرنول مرتجا بھائی کرنول جی، سلخا عبد الماجد ہاں۔ محمد علی کیا نام نظام الدین صاحب کہاں گئے ہیں فارما پلی ایک بھائی ایک بات یہ بتلائیں یہ تو سالانہ چار مہینے والے بنائے بتلائے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس وقت ایک تقاضا یہ بھی تھا اور یہ مجلس بھی اسی لیے تھی کہ بھائی جن حضرات کا چلا لگا ہوا ہے وہ سالانہ چار مہینے اگر نہیں لگا سکتے تو بھائی اس سال جو ہے وہ اتنا ہی ہمت کر لیں کہ ہمارا چلا لگ چکا ہے انشاءاللہ ہم دو مہینے لگائیں گے تو ایسے کچھ حضرات ہو تو وہ کھڑے رہے بھائی صرف کھڑے رہو جو دو مہینے کے لیے تیار ہے نظام الدین کے لیے کھڑے ہو دو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے بولو بس کھڑے ہو جاؤ بھائی دو مہینے جانے والے کھڑے ہو جائے ذرا کھڑے ہو جائے نہیں پہلے دو مہینے والوں کو لے لیں گے بھائی دو مہینے والے تو قریب آ جائے ادھر آپ لوگ ایسے آ جائے ادھر بابا بھائی یہ چلو دو مہینے والے اچھا بھائی ابھی سالانہ چار مہینے جن حضرات نے لکھا ہے وہ کھڑے رہو ذرا ذرا جلدی کھڑے رہو بھائی دیکھو تعلیم کا حلقہ شروع ہو چکا ہے ساتھیوں کو تعلیم کے حلقوں میں بھی پہنچنا ہے آپ لوگ بھائی آپ لوگ سب اس طرف آ جاؤ ہماری دائیں طرف آپ کے بائیں طرف بھائی اس کے علاوہ کوئی نہ اٹھاؤ ایک دو منٹ میں ان کو آ جانے تو پھر اس کے بعد اٹھ کر جائیں ادھر ادھر آ آ جاؤ جاؤ سامنے کونے میں آ جاؤ ادھر ہمارے ہاں۔ چار مہینے والے ادھر چلے جاؤ بھائی ہر سال چار مہینے جانے دینے والے بھائی سامنے آ جاؤ بھائی پیچھے بھی نام دیتے سامنے آ جائے بھائی علماء گرام کا جوڑ جو ہے زہر کے بعد جو ہے یہاں بیٹے کے پاس کی جو مسجد کی مسجد ہے روڈ پہ پیٹرول پمپ کے پاس وہاں پہ انشاءاللہ پورے ہمارے علماء کرام ضلع کے جتنے آئے ہیں پنڈال کی نماز کے بعد وہاں وہ حضرات آپ پہنچ جائے طلبا کا جو ہے سولہ نمبر پہ ہے